پانچ ستمبر دو ہزار سات ہے جی بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اور جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پتہ پوچھیں فینی قریب تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں اجیب و دعوت دا ازاد آنے دعا کرنے والی کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگے فل یس تجیبولی ولیک منوبی بس شرط یہ ہے کہ چاہیے کہ یہ لوگ میرا کہا مانیں میری اطاعت کریں ولیکمینوبی اور یقین کے ساتھ مجھ پر ایمان رکھیں تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے بات چل رہی تھی رمضان کے متعلق رمضان کے روزوں کے متعلق مسافر مریض کی بات اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھو آسانی کا ارادہ فرما رہے ہیں مشکل کا نہیں آخر میں گنتی کی تکمیل کی ہدایت دی اور فرمایا کہ ولی تو اللہ علامہ ادا کو جیسے اللہ نے ہدایت دی ہے اس طرح اللہ کا نام بلند کرو میں نے بتایا تھا کل کہ اس سے مراد عید الفطر کی تکبیرات ہیں جو اس میں ایک تو عید کی نماز کی ادائیگی میں بھی تکبیریں زیادہ ہو جاتی ہیں اور دوسرا راستے میں بھی پڑھتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے آنا ہے اور واپسی میں راستہ بدلنا مستحب ہے اور تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا ہے جیسے اللہ نے ہدایت دی ہدایت سے مراد یہ کہ چھوٹی عید پر آہستہ آہستہ آواز کے ساتھ تکبیرات پڑھنی ہے بڑی عید پر کچھ تکبیرات تشریقات کے دن زیادہ ہیں چھوٹی عید کے دن اتنا ہی ہوتا ہے کہ عید کے لیے بندہ آئے اور واپس جائے اس میں صرف تکبیرات پڑھنی ہے بڑی عید پر تین چار دن ہو جاتے ہیں تیئیس نمازوں کے بعد پڑھنی ہوتی ہیں بولا اللہ تشکرون تو یقیناً تم شکر گزار بندے شمار ہو جاؤ گے اگر اس طریقے سے کرو گے عید کی نماز بہت فضیلت والی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخریہ طور پر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بندے آئے ہیں اور مجھ سے کیا مانگتے ہیں یہ مجھ سے مغفرت مانگ رہے ہیں سب کی میں نے مغفرت کر دی ہے سب کو اپنا مقبول بندہ شمار کر لیا ہے تو وہ چونکہ روزوں اور رمضان کا صلہ مانگ رہے ہیں عید کی نماز ادا کر رہے ہیں تو سب کی مغفرت ہو گئی گویا دعا مانگ رہے ہیں وہ عبادت کر کے آخر میں دعا مانگ رہے ہیں اور دعا قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے فخریہ طور پر یہ فرمایا تو اسی دعا کی ترتیب بر تو کبر اللہ علامہ ہدا کی بات آئی نا تو دعا کی آگے عید فرمائی کا عبادی عنی فنی قریب کہ جب پورا رمضان تلاوت کی روزے رکھے صبر و تحمل سے کام کیا پھر عید الاضحیٰ کی نے عید الفطر کی نماز پڑھی مجھ سے دعا مانگی اجتماع میں میں نے ان کی مغفرت کر دی تو دعا کی بات پھر سے کر فرما دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ سے یہ بندے میرے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہوتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کہاں ہوتا ہے کہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو دعا کرے آدمی تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں فعنی قریب کہ میں بہت قریب ہوں اس قریب کی تشریح دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ونہ اقرب و علیہ منحبل الورید کہ میں انسان کے شہرب سے بھی زیادہ قریب ہوں کیوں اللہ تعالیٰ کی قدرت محیط ہے وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے اس کی آسان سی مثال ہے کہ انسان تو اللہ رب العزت کی نسبت سے کوئی چیز بھی نہیں ہے نا بالکل ناقص ہے کمزور ہے فانی ہے لیکن ابھی ہم بیٹھے ہیں تو ہماری نگاہ بھی ایک حد تک کام کر رہی ہے قوت سماعت بھی ایک حد تک کام کر رہی ہے اسی طریقے سے دوسرے حواس بھی ایک حد تک کام کر رہے ہیں کہ وہاں کوئی بندہ بولے گا ہمیں آواز آ جائے گی اسی طریقے سے اور چیزیں تو جب ایک ناقص اور فانی چیز کی بھی کچھ دائرہ ہے کہ اس حد تک اس کے حواس کام کر رہے ہیں تو جو بالکل خالق کائنات ہے جو تمام صفات اس کی اصل ہیں ازل ہیں دائمی ہیں تو پھر اسی لحاظ سے دائرہ ان کا بڑا کہ جتنی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا سب کائنات پر اللہ کی قدرت وہ حاوی ہے محیط ہے اس جی، لیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں کہ جب ایک ناقص وہ تھوڑا سے جگہ تک چیز دیکھ رہا ہے سن رہا ہے سمجھ رہا ہے تو وہ تو کامل ہے اصل ہے یہ حادث ہے وہ قدیم ہے اور یہ فانی ہے وہ باقی ہے تو اس کا دائرہ اختیار اتنا زیادہ کائنات کے اوپر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے فعنی قریب میں بہت قریب ہوں جب انسان مجھ سے دعا کرے اور منہ وقر من حبل الوری اور میں عجیب و دعوت دا ایزا میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں ایزادان ہے یعنی ایزا دعانی جب وہ مجھ سے مانگے سوال کرے درخواست کرے میں اس کی دعا کو درخواست کو قبول کرتا ہوں لیکن آگے ایک شرط بتائی کب فلستی بولی ولیک منوبی مجھ پر یقین بھی کامل ہو اور میرا کہا بھی مانے صرف مقصد کے لیے اب دعا کے لیے آ گیا ہے میرا کہا بھی مانے میری شریعت اور میری باتوں کی اطاعت کرے اور مجھ سے جو مانگ رہا ہے تو پورا یقین ہو کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں تو پھر دعا قبول ہوگی اجی بدا وتدا حزاد اگر ان شرائط کے ساتھ ہے لال لحم یا تو یقیناً یہ دعا مانگنے والے لوگ کامیاب ہو جائیں گے یہ اہم بات ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم لوگ اگر مصیبت کے وقت اللہ کو اپنے ساتھ مددگار بنانا چاہتے ہو اور پکارتے ہو تو پھر راحت کے وقت بھی اللہ رب العزت کو یاد کیا کرو اس وقت بھی نہ بھولا کرو یعنی جب راحت کے وقت خوشی اور سکون کے وقت اللہ کی حمد و ثناء اور یاد بھی مصروف ہے تو جیسے مصیبت آئے گی تو جیسے پکارے گا فوراً اللہ رب العزت اس کے اس مسئلے کو حل کر دیں گے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کی بات ہو رہی تھی پہلے اس کے بعد ابھی تھوڑا سا رمضان کی بات کریں گے پھر اعتکاف کی بات کریں گے تو رمضان بھی اہم عبادت اور فضیلت والے دن ہیں اعتکاف بھی رمضان میں ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم عبادت کے دن ہیں تو اس کے درمیان میں دعا کی بات کرتی ہے کہ دعا بھی اہم عبادت ہے رمضان کی عبادت وہ ہو رہی ساتھ ساتھ آگے اعتکاف کی عبادت بھی آ رہی ہے رمضان میں تو درمیان میں دعا کی فضیلت اور دعا کے کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ ان گھڑیوں میں دعا کرنی چاہیے اور دعا بڑی عبادت ہے خصوصاً رمضان میں فرمایا کہ دعا افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صاحب ہی ہیں ان کا معمول لکھا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بچوں کو افطاری سے چند منٹ پہلے جمع کر لیتے تھے افطاری رکھ دی اور سب گھر والوں کو اب خود دعا کرا رہے ہیں اور بچے اور بیوی وغیرہ آمین کرتے ہیں اور فرمایا کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور یہی بات ہے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ دو خوشیاں ایک افطاری کے وقت ایک آخرت میں وہ یہی خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے آدمی اہتمام نہیں کرتا فروٹ کھانے کا یا اس طرح چیز کھانے کا اور افطاری کے وقت کیسے اہتمام ہوتا ہے اور عجیب بات تو آپ لوگ تو یہ چیزیں مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ یہ فروٹ جو ہوتے ہیں نا یہ خالی پیٹ کھانے کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے ویسے آدمی اتنا اہتمام نہیں کرتا خالی پیٹ کھانے کا عموماً لوگ روٹی کے اوپر کھاتے ہیں جو میدے کو میدا جب صحیح بھوکا ہو بہت بھوکا ہو اس کو جو چیز دیں گے وہ اس کی اچھی کوئی چیز بنائے گا کوشش کرے گا خالی بیٹھا ہے اور جیسے پورے دن کا خالی پیٹ اس میں ایک عمدہ چیز گئی کھجور حدیث میں اس کی کتنی فضیلت آئی ساتھ فضیلت بیان کی کہ کھجور سے افطاری کا اہتمام کرو اور پھر ساتھ فروٹ گئے تو عمدہ چیز اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں افطاری کے وقت تو ایک تو خوشی افطاری کے وقت ہے اور دوسری عند لقاء رب بھی ہی جب اپنے رب سے ملاقات کریں گے روزے دار تو اس وقت خوشی ہوگی اللہ انعام عطا فرمائیں گے دعا کی یہ شرائط ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام سال کی گھڑیوں کی تسبیحات مصروفیت تسبیحات کی جو اتنی زیادہ اس نے مشہور رکھا اپنے اوقات کو رمضان کے علاوہ تمام مہینوں کی تسبیحات ایک طرف ایک طرف اور رمضان المبارک کی ایک لمحہ کی تسبیحات کی فضیلت ایک طرف ہے کہ اس وقت سب انوار و برکات کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا نور ہے دعا مانگنا اللہ رب العزت سے یہ نور ہے اور جب نور انسان کو حاصل ہو جائے تو یہی نور تو کل آخرت میں کام آئے گا یسا نور ہوم بین ای گیم ببی عی مان ہے یقول و نربنا دنا نورا وقفر دنا ان کل آشعل قدیر کہ میدان حشر میں اپنی ان عبادات کے نور کی برکت سے سارے لوگ چلیں گے اور دعا کرتے ہوئے جائیں گے اللہ ہمارے یہ نور کو مکمل فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما وہ یہی نور ہے تو فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پتہ پوچھیں کہ اللہ رب العزت کہاں ہے تو ان کو بتاؤ میں قریب ہوں بس یقین سے ماننا ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی نہ کرو دعا یقین سے مانگو اور جلد بازی نہ کرو جلدی نہ مچاؤ دعا میں تو ایک صحابی نے عرض کیا حضرت جلدی مچانا کیا ہے دعا میں جلدی مچانا کیا ہے تو آپ نے فرمایا جلدی مچانا یہ ہے کہ ایک دو مرتبہ دعا کی پھر کہتا ہے نہیں قبول ہوتی یار چھوڑ یعنی اتنی جلدی کہ فوراً قبول ہونا کیوں نہیں ہوتی کیونکہ احسانات اس کے بہت ہیں نا اللہ رب العزت پر کہ کیوں نہیں اس نے جلدی معاملے کو حل کیا یہ جلدی مچانا ہے آپ یقین سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں اس میں عجلت نہ کریں مایوس نہ ہو ناراض نہ ہوں اور انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن بندی کی دعا ہر حال میں قبول ہے جب اس کا کھانا ٹھیک ہے لباس ٹھیک ہے مانگنے کا انداز ٹھیک ہے اللہ پر اس کا یقین ہے اور اطاعت گزار ہے اسلام کا تو اس بندے کی دعا ہر حال میں قبول ہے فرمایا یا تو وہی دعا قبول ہو جاتی ہے جو وہ مانگ رہا ہے یا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے وہ اس انسان سے انسان کے بارے میں بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا مفید ہے بعض دفعہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ نہیں دیتے اس سے بہتر کچھ دے دیتے ہیں آپ حضرات نے کبھی استخارہ کیا ہوگا نا استخارے میں وہ خاص جگہ آتی ہے اللہ عمین کا ناظ المرا خیر اللی فی دینی و معاشی و عاقبت عمری فیصر علی وغیرہ آگے آتا ہے اللہ عمین کا ناظ الامر شرالّی یہ میرے لیے اگر معاملہ جس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں یہ میرے لیے اگر برا ہے دین کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے معاش کے اعتبار سے فلاں تو یا اللہ اس معاملے کو پھر تو دور کر دے اور اس کی جگہ پہ مجھے اور بہتر عطا عطاقت حکومت شہر جہاں سے آپ چاہتے ہیں سچی بات یہ ہے بعض دفعہ کسی معاملے میں انسان استخارہ کرتا ہے کہ فلانا معاملہ اور وہ تو نہیں ہوا اور اسی طرح کا اس سے بہتر معاملہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں جو وام و گمان میں نہیں ہوتا وہ دعا کا آخری حصہ ہے آپ ابھی غور کرنا آپ لوگ کے پاس نماز کی کوئی کتاب بھی ہو دعا استخارہ اس میں ہے کہ اے اللہ یہ معاملہ اگر شر ہے میرے لیے اس کو دور کر دے مجھ سے اور جو بہتر ہے میرے لیے وہ منتخب فرما دیں آپ جہاں سے بھی آپ چاہیں ادھر سے ہی ہو جائے تو یا تو دعا وہی قبول ہو جاتی ہے جو مانگ رہا ہے اللہ حکیم ہے وہ بہتر جانتے ہیں اب بعض دفعہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی جدھر سے کوشش ہو رہی ادھر سے رشتہ نہیں ہوتا جدھر سے نوکری کی کوشش ہو رہی ہے وہاں سے یہ معاملہ نہیں ہوتا ایسی اور مسائل ہیں دنیا دنیاوی مباح امور کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں سے غیب سے وہ کر دیتے ہیں اللہ حکیم ہے یا تو وہی دعا قبول یا وہ نہیں اپنے پاس سے کوئی اور بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں فرمایا تیسری چیز یہ کہ اس کی دعا کی بدولت برکت سے وہ بھی چیز نہیں ملی اس سے بہتر بھی کوئی نہیں ملی لیکن اس پر کوئی مصیبت آنے والی تھی اس کی دعا کی برکت سے وہ مصیبت اس سے ہم ٹال دیتے ہیں تو یہ بھی تو فائدہ ہے اور آخر میں لال یرشدون کے تحت لکھا ہے کہ دعائیں مانگتا رہے مانگتا رہے وہ ضائع نہیں ہے اس کو ثواب ہوتا رہے گا کہ کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوئی بظاہر ایسا نظر آتا ہے ایک حدیث میں آپ کا فرمان ہے کہ آخرت میں ایک شخص کو ثمرات انعام ثواب ملے گا تو وہ کہے گا کہ حضرت کہ یہ تو میری اتنی نیکیاں نہیں ہیں تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تمہاری نیکیاں یہ ان دعاؤں کے بدلے میں ہیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھی اور ہم نے قبول دنیاوی اعتبار سے نہیں کی تھی وہ آخرت میں ہم آپ کے لیے ذخیرہ کر رہے تھے تو یہ وہ ذخیرہ آپ کو مل رہا ہے جو دنیا کی دعائیں تھیں آپ صبر کرتے رہے ہم نے وہ دنیا میں آپ کو وہ نہیں دیا تو یہ شخص تمنا کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی سارا ہی آخرت کا ذخیرہ ہو جاتا تو دعا کی بہت فضیلت ہے اور یہاں پر رمضان اور اعتکاف کے درمیان میں دعا کی بات لائی کہ دعا اصل چیز ہے ایک حدیث میں فرمایا ادعا و حول عبادہ دعا ہی عبادت ہے اس سے آجی اور انکساری ظاہر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب انسان دعا مانگے اور ایک حدیث میں فرمایا ادعا و مخل عبادہ کہ دعا عبادت کا مغز ہے جیسے مغز کسی شے کا مغز وہ اصل الشے ہے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے یوں فرمایا دیکھو لوگ بادام خریدتے ہیں کہ وہ مفید ہوتے ہیں اعصاب کے لیے یا نظر کے لیے یا دماغ جو بھی تو بادام کے اوپر والے اس کو بھی توڑ دیتے ہیں وہ لکڑ سی اور پھر اس کے بعد وہ جو گری نکلتی ہے اس کے اوپر وہ براؤن سا چھلکا بھی ختم کر دیتے ہیں اور پھر وہ سفید سی گری نکلتی ہے اصل و وہ بھی نہیں ہے اصل و وہ ایک قطرہ یا نصف قطرہ جو مغز ہے اصل میں اس کے لیے اس کو سنبھالنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس آدھا قطرہ تیل کو سنبھالنے کے لیے بادام کو کیسا محفوظ کیا پھر اس پر ایک سفید لباس وہ کیا اور پھر اس پر برون لباس بنایا پھر اس کے اوپر لکڑ کا اس کو کھود بنایا پھر آپ لوگ ان نظرات سے پوچھنا گلگت والوں سے اور ملک وستان سے کہ اتنا بڑا اور اس کے اوپر ایک ٹوپی ہوتی ہے اور وہ جب پکتا ہے پہلے وہ حفاظت کرتا رہتا ہے حفاظت کرتا رہتا ہے اور جب وہ بادام پک جاتا ہے پھر وہ خود کھل ٹوٹتا ہے کہ اب اندر سے وہ گر بھی جائے تو ضائع نہیں ہوگا کیونکہ لکڑ آگے اندر پکی ہو گئی تو و شے کسی شے کی وہ اس کا مخ ہوتا ہے مغز ہوتا ہے فرمایا کہ دعا اصل یہ مغز ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت مسائل بیان کرنے میں لوگوں کو سمجھانے میں حیا نہیں کرتے جس کو پہلے پارے میں فرمایا ان اللہ علیہ مسلم ما بعوضہ کسی جگہ میں مکھی کی مثال دے دی کوئی اور مسائل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حیا غالب تھا آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ دعوت ولیمہ آپ نے کی ایک ہی حجرہ تھا حضرت زینب کے ساتھ جب نکاح ہوا رضی اللہ عنہ تو وہ صحابہ کرام کھانا کھا کے بیٹھ گئے وہ باتیں کرتے رہے حالانکہ وہ جگہ تنگ تھی وہ باہر نکل جاتے دوسرے ساتھی اندر آتے لیکن آپ حیا کی وجہ سے ان ساتھیوں کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ باہر چلے جائیں فارغ ہو گئے تو وہ دوسرے اندر آئیں یہ حیا کی بات لیکن فرمایا کہ اللہ کو حیا کب آتا ہے جو اصل ہم نے موضوع کے بعد مطابق بات کرنی اللہ رب العزت کو حیا کب آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان یوں دعا مانگتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو خالی ہاتھ میں واپس یوں کر دوں مجھے حیا آتی ہے اس حدیث میں مطلق لفظ ہے اور دوسرے میں فرمایا کہ کوئی بوڑھا شخص سفید بال والا مجھ سے جب کوئی سوال کرتا ہے اور میں اس کے سوال کو پورا نہ کروں تو مجھے حیا آتی ہے تو گویا اللہ رب العزت کو حیا تو وہ فوراً دعا قبول ہوتی ہے بھائی صالح کا عبادی انی فنی قریب جب آپ سے میرے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہاں ہے تو کہو اللہ قریب ہے اور میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو ايزاد دعان ہے جب وہ پکارے جب وہ مانگے حدیث میں آتا ہے کہ جوف اللیل الاخر رات کا آخری تہائی حصہ یعنی تہجت والا وقت جو ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور خفیہ دعا گریہ اظہاری ہو خفیہ انداز میں دعا یہ اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے ہاں ضرورت کے وقت کہیں اونچی بھی مانگی جائے تو حرج نہیں لیکن جو پسند ہے کہ انسان جب تنہائی میں ہو تو خفیہ طور پر رو رو کے اور اگر حدیث میں آتا ہے رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لے تو پھر بھی ہم اس کی دعا کو قبول کر لیں گے جو فل آخر اور خفیہ انداز میں دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ حضرت غزوہ خیبر کا واقعہ میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک وادی سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو مجاہد میں ایک خاص جوش ہوتا ہی ہے تو وہ اونچی اونچی آواز کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ اونچا کہنے لگے تو آپ نے ان کو بلایا کہ آپ کسی بہرے کو گنگے کو پکار رہے ہو کس کو پکار رہے ہو جس ذات کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری شہر اکثر زیادہ قریب ہے اپنے اوپر نرمی کرو اپنے اوپر سختی نہ کرو زیادہ اونچے آواز کے ساتھ اپنے آپ کو نہ تھکاؤ جس ذات کو تم پکار رہے ہو وہ ذات تمہارے قریب ہے بس صرف شرط یہ فل یس بولی میرا کہاں مانا کرو فل ولی بھی اور جب دعا مانگ رہے ہو تو پورا یقین اور اعتماد ہو جب دعا مانگتے وقت ہی ہے ہو کہ ہماری کہاں قبول ہوتی ہے جیسے اکثر ساتھیوں کہہ دیتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سنتا ہے قبول کرتا ہے اللہ یرشدون تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے اللہ سمجھ نصیب